الرحمن الرحیم روایت کے متعلق جو بحث تھی وہ گزر گئی آج کے سبق میں ربط بین الآیات کا مسئلہ بیان کیا جائے گا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا تحرک بھی لسان کا لیتا جلا بھی إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا آنا ان آیات کا ما قبل اور ما بعد کے ساتھ کوئی ربط نہیں ما قبل کی آیات ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلا غادرين على أن نسبي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشم والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفرق كلا لا هدى إلى ربك يوم ذن المستقر ينبع الإنسان يوم ذن بما قدم وآخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة یہ تمام آیات قیامت کے ذکر پر مشتمل آگے کلّہ بل تحبون العاجلہ وہ تو برونل آخر یہاں بھی قیامت کا ذکر کلّا بل تو ہی بونل آ یہ دنیا ہے وہ تو ضرور کلّا بل تحبون ہی بونل آ وہ تو ضرور اللہ یہ قیامت ہے تو سوال یہ آیا کہ قرآن مجید کی یہ آیات درمیان میں لاتحرک والی ماقبل کے ساتھ اور بعد کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تو یہ بے حد سلسلہ کیوں قائم کیا گیا روافظ تو چونکہ تحریف قرآن کے قائل ہیں تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ مصحف عثمانی سے دس پارے نکال دیے گئے قرآن مجید چالیس پاروں پر مشتمل تھا دس پارے وہ تھے جن میں اہل بیت رسول کے فضائل بیان کیے گئے تھے ایم بیت کے ناموں کی تصریح تھی اور ان کے امامت کے استحقاق کا ذکر تھا بھائی یہ وہاں کیوں کھڑا ہوا دس پارے وہ تھے جن میں اہل بیت کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے تھے اور اسی طریقے سے بیت کے ناموں کی سراحت اور وضاحت کی گئی تھی اور ان کے استحقاق امامت کو بیان کیا گیا تھا تو معذ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مصحف سے یہ دس بارے نکال دی حالانکہ قرآن مجید انا نہنو دل نہ ذکر وہ لہول ہافظ میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائیں گے اور آپ پڑھے ہوئے آپ کے سامنے یہ مسئلہ پہلے آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت بھی کی ہے لا تحریک بھی لسان کا لتا جلا بھی انا علینا جمع ہو قرآن فیضا کرانا وہ وقت قرآن ثم ان علینا بیانہ کی تفسیر آپ ابھی پڑھ چکے ہیں اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرایا ہے کہ آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دینا آپ کی زبان مبارک سے اس کی تلاوت کرا دینا اور اس کے مضامین کی وضاحت اور تشریح یہ ہماری ذمہ داری تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ قرآن مجید کے اندر دس پارے غائب کر دیے گئے یہ ایک لغو اور فضول بات ہے جو کسی عقل کے لیے بھی قابل قبول اور صحیح اور درست نہیں ہو سکتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے تعریف تو نہیں ہوئی لیکن مناسبت تو موجود نہیں ہے ماقبل میں جیسے کہ ابھی بتایا گیا قیامت کا ذکر ہے اور بعد میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور لاتحبی بھی لسانہ کا لتا جلبی کا تعلق ماقبل و ماد سے نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں انسان کے کلام میں مناسبت کا تلاش کرنا اور پھر اس کا پا جانا ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ انسان کا عقل کا اور علم کا دائرہ محدود ہے انسان کے خود مقاصد مقاصد اور مفادات بھی محدود ہیں اس کے علم و فکر کا اور دانش و خرد کا دائرہ بھی محدود اور اس کے مفادات اور مقاصد بھی محدود تو وہ اسی دائرے میں رہ کر بات کرتا ہے اور اس دائرے میں رہ کر جب وہ بات کرتا ہے تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کے کلام میں مناسبت ماقبل و مواد کے ساتھ موجود ہے یا نہیں وہاں بے شک اس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں اگر مناسبت نہ ہو تو اعتراض ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ علم محیط رکھتے ہیں وہ موجودات کے بھی عالم ہیں اور معدومات کے بھی عالم ان کا علم محیط ہے اور وہ حکیم مطلق اپنی حکمت کے مطابق جس طرح چاہتے ہیں بات کرتے ہیں اور اس میں انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مطابقت اور مناسبت دریافت کر سکے انسان کے کلام میں چونکہ علم بھی محدود ہے عقل بھی محدود ہے مقاصد بھی محدود ہیں مفادات بھی محدود ہیں تو انہی دائروں میں رہ کر وہ بات کرتا ہے انہی دائروں میں رہ کر وہ عمل کرتا ہے تو اس لیے اس کے عمل اور اس کے قول کے اندر مناسبت کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وہ محدود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقاصد وہ محدود نہیں ہے وہ تو موجود اور معدوم دونوں کے علم کا مالک ہے اور اس کا علم ان تمام کو محیط ہے اور اس کے مقاصد بھی غیر محدود ہیں جب اس کے مقاصد بھی غیر محدود ہے اور اس کا علم بھی غیر محدود ہے تو وہ حکیم مطلق حکمت کے مطابق جس مقام پر جو بات چاہے وہ فرما سکتے انسان ان موجودات کونیا کے اندر غور کرے اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ان کے درمیان وہ مناسبت نہیں بیان کر سکتا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کے اندر اور یہاں سے کافی فاصلے پر ملتان کا شہر آباد ہے اس سے اور آگے کافی فاصلے پر لاہور کا شہر آباد ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہاں کراچی درمیان میں ملتان اور آخر میں لاہور کیوں ہے یہ موجودہ قومیہ ہیں ان موجودہ قومیہ کے درمیان مناسبت دریافت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں آپ آج پیدا ہوئے حافظ ابن حجر سینکڑوں سال پہلے پیدا ہوئے تھے آپ پہلے ہو بعد میں کیوں نہیں ہوگئے ان کا زمانہ مقدم ہے آپ کا زمانہ مؤخر ہے اس تقدیم اور تاخیر کی وجہ کوئی نہیں بتا سکتا تو یہ بے شمار موجودات عالم ہے ان کے درمیان مناسبت کا تلاش کرنا جس طریقے سے انسان کے بس سے باہر ہے اسی طریقے سے اللہ کے کلام کے درمیان مناسبت کا تلاش کرنا وہ انسان کے بس کی بات نہیں وہ انسان کے مقام سے بالا تر چیز ہے انسان کا یہ رتبہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں مناسبت تلاش کرے یا اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے درمیان وہ مناسبت بیان کرے یہ اس کے بس کی بات یہ تو ایک بات ہوئی اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہاں علماء نے بہرحال کوشش کی ہے اور کوشش کے ساتھ ماقبل و مواد کے اندر مناسبتیں بھی بیان کی گئی ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک مختصر سی بات فرمائی اور یہ کہا کہ یہ مدرس کی تنبی کے باب سے جیسے اس کا سبق پڑھاتا ہوتا کسی طالب علم کو دیکھتا ہے کہ وہ کوئی نامناسب حرکت کر رہا ہے تو سبق چھوڑ کر اس کو تنبی کرتا ہے اور تمبی کرنے کے بعد پھر سبق شروع ہو جاتا ہے تو یہاں قرآن مجید کی آیات نازل ہو رہی تھی یعنی قرآن مجید کی آیات اترتی تھی آپ جبریل امین کے ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی کرتے تھے تو ایک تو کام لگانا پڑتا تھا کہ کیا کر رہے ہیں دوسرے اس کو محفوظ کرنا ہوتا تھا اور تیسرے اس بات کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی جملہ رہ نہ جائے اور میں مکمل کلام کو محفوظ نہ کر سکوں تو یہ مشقت آپ کو لائق تھی تو اللہ نے فرما آپ یہ کام نہ کریں لاتو بھی کا لتا جلا بھی ان علینا جمع یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کو آپ کے سینہ مبارک میں جمع بھی کر دیں گے آپ سے اس کی تلاوت بھی کرا دیں گے اور اس کے بعد پھر گوا اس کے مضامین کی وضاحت اور مضامین کی تشریح بھی ہو جائے گی تو گو یہ درمیان میں آپ کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی وجہ سے تنبیہ کی گئی کہ آپ ایسا نہ کریں یہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا گو ایک ترجیح ہو گئی دوسری ایک ترجیح یہ کی گئی ہے یہ علامت مشری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ماقبل میں قیامت کا ذکر ہے اور ترغیب دی گئی ہے کہ قیامت کی تیاری کی جائے اور ترغیب دی گئی ہے کہ قیامت کا خیال اور فکر کیا جائے یہ ماقبل میں ہوا اس سے ضمن عاجلہ کی مذمت سمجھ میں آ رہی ہے سراحت تو یہ ہے کہ آپ قیامت کی فکر کریں اور قیامت کے لیے اہتمام فرمائیں اور قیامت چونکہ ظاہر ہے بات میں آنے والی ہے تو ضمن عاجلہ کی طرف توجہ کو مضموم قرار دیا گیا ہے آپ دنیا کے چکر میں نہ پڑیں آپ آخرت کی فکر کریں آپ دنیا کے لیے مشغولیت اختیار نہ کریں آپ آخرت کی تیاری کریں تو گو ماقبل میں آجلا کی مذمت تھی اور سراہتن قیامت کی فکر اور قیامت کے اہتمام کا ذکر تھا کے بعد پھر آگے کلّا بل تحبون العاجلہ وتذرون آ یہاں سراہتن گوا آخرت کی فکر کے لیے کہا گیا ہے تم دنیا کو محبوب رکھتے ہو اور آخرت کو بلائے بیٹھے ہو حالانکہ تمہیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے تو آجلا کی مذمت ما قبل میں ضمنن تھی اور وہ تو کلّا بل تو ہی بونل میں عاجلہ کی مذمت سراہتن ہے کللہ بل تو ہی بونل میں عاجلہ کی مذمت سراہتن ہے اور ما قبل میں عاجلہ کی مذمت ضمنن تھی تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عاجلہ کی مذمت ہو رہی ہے ما قبل میں ضمن ہو رہی ہے بات میں سراہتن ہو رہی ہے تو یہاں بھی چونکہ آپ علاقہ کو اختیار کر رہے تھے کہ جبریل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو اس سے منع کیا گیا اجرت اس میں یہاں بھی تھی نبی سے بھی اجرت کا صدور ہو رہا تھا اور وہ جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے یہی اجلت تھی تو اس لیے کہا گیا گوا ایسا نہ کرو آج کی محبت ماحول میں ضمن مذمت اور بعد میں سیاحتن اور آپ کے عمل میں بھی آجلا کا انتخاب ہے لہذا یہاں بھی اس کی مذمت ہو گئی یہ گوا رشری نے کہا امام غازی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور توجہ نقل کی وہ یہ کہ یہاں حضور مخاطب نہیں ہے تحرک بھی لسان کا لتا جلبی کا مخاطب آپ نہیں ہے پھر یونب انسان یوم دن بیما قدم و آخر میں جس انسان کا ذکر ہے وہ ہے حقیقت مخاطب قیامت کے دن انسان کو سب کچھ بتا دیا جائے گا کہ یہ آپ نے پہلے کیا تھا یہ آپ نے بعد میں کیا تھا وہی انسان جس کو قیامت میں خبردار کیا جائے گا وہ مخاطب ہے اس کو نامۂ اعمال پکڑایا جائے گا اقرا کتابک کسا لیوم کا حسیبہ یہ تمہارا نام ہے اب تم خود اس کو پڑھ لو اور اپنا فیصلہ کر لو اقرا کتابت کفا کلیوم علیہ کا حسیبہ اب اس کو نام اعمال پکڑا دیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ پڑھو اب وہ پڑھ رہا ہے اور جلدی جلدی پڑھ رہا ہے اٹک رہا ہے تو اس سے کہا جائے لا تو وک بھی لسانہ کا لیتا جلا بھی تم یہ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کرو انہیں علینا جمع ہو قرآن ہم نے تمہارے سارے اعمال جمع کر رکھے ہیں اور ہم وہ تمہارے سامنے بیان کریں گے لا تو بھی لسانہ کا لیتا جلا بھی جلدی مت کرو اور اٹک اٹک جلدی کی وجہ سے اٹک رہے ہو یہ حرکت چھوڑو ان لینا جمع ہو قرآن تمہارے سارے اعمال ہم نے جمع کیے ہیں اور ہم اب پڑھ کر تمہیں سنائیں گے قرآن خرانہ فتب قرآن جب ہم بیان کریں گے تو چونکہ ہم صحیح صحیح بیان کریں گے تو تمہیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہاں میں نے یہ غلطی بھی کی تھی میں نے یہ غلطی بھی کی تھی سن مہینہ علینا بیانا اور ہم جب بیان کر لیں گے اور تم قبول کر لو گے تو پھر ہم جزا سنائیں گے نتیجہ سنائیں گے کہ تمہاری ان حرکتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں عذاب دیا جائے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ لاتحب کہ آپ مخاطب نہیں یونپول انسان میں جس انسان کا ذکر ہے یہ مخاطب ہے اس سے کہا جائے گا اخرا کتابت کفا بنفس سے کل یوما علیہ کا حسیبہ جب وہ کتاب کو پڑھنے لگے گا تو وہ جلد بازی کرے گا اور پڑھتے ہوئے اٹکے گا تو اس سے کہا جائے گا لاتحبک بھی لسان کا لتا جلبی نہ لینا جمع ہم نے سب جمع کر دیا ہے وہ قرآن ہم بیان بھی کریں گے اور اس کے بعد میں فائدہ قرآن قرآن جب ہم بیان کریں گے تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا تمہیں ماننا پڑے گا سمائی نہ لینا بیانا پھر انجام جو تمہارا ہوگا وہ ہم بتائیں گے یہ تیسری بات ہو گئی چوتھی بات یہ کہی گئی ہے یہ ایک مولانا عبد الرحمان تھے جو عبد الرحمان امروہی کہلاتے ہیں یہ درحقیقت گجرات کے علاقے کے تھے انڈیا کے اندر جو گجرات ہے وہاں کے حضرت مولانا قاسم نانوتری رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد رشید مولانا احمد حسن امروہی بھی ہوا جیسے مولانا محمود حسن دیوبندی گوا ان کے شاگرد رشید ہیں اسی طرح مولانا احمد حسن امروہی یہ بھی ان کے شاگرد رشید ہیں تو یہ مولانا عبد الرحمان پڑھنے کے لیے امروہی آئے تھے اور مولانا احمد حسن صاحب سے انہوں نے پڑھا ہے وہاں سے پڑھنے کے بعد پھر یہ اپنے وطن نہیں گئے امروہی میں ہی آباد ہو گئے اور خدمت علم کی کرتے رہے حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں جیل میں تھے تو یہ دیوبند آئے تھے بخاری شریف کا سبق پڑھانے کے لیے ہم نے ان کی زیارت کی بہت بوڑھے تھے بہت ضعیف تھے ان کو کے متعلق مشہور تھا کہ تفسیر کے ساتھ ان کو بڑی مناسبت ہے تو ان کی ایک ترجیح ہے وہ ترجیح وہ یہ ہے کہ بول انسان یوم دن دماغ واخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو خبردار کیا جائے گا کہ فلاں کام جو مقدم کرنے کا تھا تم نے مؤخر کر دیا مثال کے طور پر تم پر حج فرض تھا تو مقدم یہ تھا کہ تم حج کے لیے جاؤ لیکن تم نے امریکہ کی سیر کو ترجیح دی تم نے برطانیہ اور یورپ کی سیر کو ترجیح دی تو جو چیز مقدم کرنے کی تھی یعنی حج اس کو مؤخر کر دیا اور جو چیز مؤخر کرنے کی تھی یعنی سیر اس کو مقدم کر دیا اس پر مواخذہ ہوگا یہ جیسے اذان ہو جاتی ہے اذان ہو جانے کے بعد دکاندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے لیکن وہ نہیں آتا تو دکان کے کام کو اذان کے بعد اس نے مقدم کر دیا اور نماز کو موخر کر دیا اس طرح موخر کر دیا کہ جماعت نکل گئی یا اس طرح موخر کر دیا کہ نماز ہی نہیں پڑی تو وہاں یہ سوال ہوگا کہ جو چیز مقدم کرنے کی تھی یعنی نماز اس کو تو تم نے موخر کر دیا اور جو چیز مؤخر کرنے کی تھی یعنی کاروبار اس کو تم نے مقدم کر دیا یہ ہوگا قیامت یونب بہل انسان یوم مذم بے ماقد تو یہاں مناسبت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدم یہ تھا کہ آپ اس سے و انسان کریں اور یہ جو تحریک شفتین ہے اور قیراعت ہے اس کو مؤخر کریں آپ کے لیے مناسب یہ تھا کہ آپ جبریل امین کی قراعت کے وقت خاموش رہے آپ جبریل امین کی قرآت کے وقت اس کو سنیں اور یہ جو پڑھنے والی بات ہے یہ بات میں ہوگی لیکن آپ نے پڑھنے کو مقدم کر دیا اور اجتماع انسان کو نظر انداز کر دیا تو اس لیے تحرک بھی لسان کا لتا جلبی کی آیتوں میں تمبی کی گئی جو چیز مقدم کرنے کی ہے وہ اجتماع انسان اس کو آپ نے مؤخر کر دیا اور جو چیز مؤخر کرنے کی ہے یعنی تحریک شفتین اور خراج اس کو آپ نے مقدم کر دیا تو یہ یونب انسان یوم بے مقد مواخر واخر کے ساتھ مطابق ہو گیا اس کے علاوہ حافظ ابن حجر رحمت ایک توجہ اور نقل کی گئی ہے حافظ نے ہی نقل کی ہے وہ یہ کہ قرآن کی یہ عادت ہے کہ جب وہ نامۂ اعمال اور کتاب العمال کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کتاب الحکام اور نام احکام کا بھی ذکر کرتا ہے یہ عادت ہے قرآن کی کہ اگر کتاب الاعمال کا ذکر ہے تو اس کے بعد کتاب الحکام کا ذکر ہوگا نام اعمال کہہ لیجیے یا کتاب الاعمال کہہ لیجیے نام احکام کہہ لیجیے یا کتاب الاحکام کہہ لیجئے فمن اوتی یا کتاب ہو فلا فمن اوتی یا کتاب ہو ہاں، ایک آدمی بولے ہاں فمن اوتی یا کتاب ہو بے امین ہی ہاں فمن اوتی کتاب سمن اوت یا کتاب ہوں یہاں فمن اوتی کتاب ہو بے ہی سے نام اعمال مراد کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے تو اس سورہ اسرا کی آیت ہے اور اس کے اندر فمن اوتی کتاب ہو امین ہی فولا کتاب ہوں میں نہ کتاب العمال اور نام اعمال کا ذکر ہے اس کے بعد آگے جا کر ہے ولقد یسر نا لناس فی حاضل قرآن من کل مسل ولقد یسرنا یسر لناس فی حاضل قرآن من کل مسل فی حاضل قرآن میں کتاب الاحکام کا ذکر تو فمن اوتی کتاب ہو بھی کتاب میں نام ہے اعمال اور کتاب العمال کا ذکر تھا اور اس کے بعد میں آگے فی حاضل القرآن من کل مسل میں کتاب الحکام کو بیان کیا گیا اسی طریقے سے کاف کا فمن اوت کتاب ہو نہیں مشقی مما معافی وہ مال حاصل کتاب شو کیا ہے کتاب ہاں؟ فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ما لهذا الكتاب لا غادر كثيرة خليط لا غادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها ووجدوا ما عملوا حاضر تو اس آیت کے اندر کتاب العمال کا دن اس کے بعد آگے ہے ولاقت صوفنا فی القرآن للناس من كل مسل ولقد سرتنا نا هذا القرآن من كل مسل یہ هذا القرآن سے کتاب الاحکام کو ذکر کیا ووضع الكتاب فطر المجرمین مشفقین مما فی ولوم مال حاضل کتاب لا غادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا الصیرتن تو یہ وزیر کتاب میں کتاب الاعمال ہے اور القرآن من کل مسل جو اس کے بعد آیا ہے اس کے اندر کتاب الاحکام کا ذکر ہے تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی یہ عادت ہے کہ کتاب الاعمال اور کتاب الاحکام دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کرتا ہے تو یہاں بھی یونب بہل انسان یوم بت دماخر یہ کتاب العمال ہے کتاب العمال سامنے رکھ دی جائے گی اور کتاب العمال سامنے رکھ کر کہا جائے گا کہ یہ ہے آپ کا کچا چٹھا تو یہ ربول انسان میں کتاب العمال کا ذکر ہے اللہ تحرک بھی لسانہ کا لتا جلا بھی انا علینا جمع ہو قرآن یہ کتاب الاحکام کا ذکر ہے تو وہ جو عادت ہے قرآن کی اس کے مطابق ہو گیا کہ پہلے کتاب العمال کو بیان کیا یہ رب انسان میں اور پھر تحرک میں گو کتاب الاحکام کو ذکر کیا ایک ترجیح حافظ صاحب نے اور نقل کی ہے وہ یہ کہ یہاں سم لاہو سے بن نفسل ابواما میں نفس انسان کا ذکر ہے اور لا تحرک بھی لسان کا لتا اجلا بھی میں اشرف النفوس کا ذکر ہے اقسم بالنفس اللوامہ یہ عام انسان کے نفس کا ذکر آیا اور لا تحبک میں آپ مخاطب ہیں تو آپ اشرف النفوس ہیں تو یہاں اشرف النفوس کا ذکر کیا گیا اور اشرف النفوس کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے یہی مناسب ہے جو اشرف ہے اور وہ اشرف کیا ہے کہ جب جبریل امین وہی لے کر آئے تو آپ اجتماع اور انصاف اختیار کریں ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا یہ اچھا عمل نہیں آپ تو اشرف النفوس میں سے ہیں اور اشرف النفوس کے لیے وہی عمل مناسب ہے جو اشرف ہو اور اشرف یہ ہے کہ جبریل امین جب تلاوت کر رہے ہیں کراط کر رہے ہیں تو آپ خاموش رہے آپ اس کو سنیں اور جب وہ چلے جائے تو پھر بے شک آپ تلاوت کریں تو یہاں نفس انسان کا ذکر پہلے ہوا اور اس کے بعد اشرف النفوس کا ذکر کیا گیا اور پھر اشف النفوس کے لیے جو اشرف عمل ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور ترجیح بیان کی انہوں نے یہ فرمایا کہ یونت بول انسان یوم بیما قدمہ آخر سے دو باتیں معلوم ہیں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و کا علم محیط ہے اشخاص ہو اجسام ہو آراد ہو اقوال ہو افعال ہو کوئی چیز بھی ہو وہ اللہ کے علم محیط سے باہر نہیں اللہ تبارک یہ بول انسان وجہ انسان کو خبردار کیا جائے گا وہ اسی لیے تو کیا جائے گا کہ اللہ کے علم میں ساری چیزیں موجود ہیں تمام انسان موجود ہیں تمام انسانوں کے اقوال موجود ہیں تمام انسانوں کے افعال موجود ہیں تمام آغاز اور جواہر محفوظ ہیں تو یہ جو خبردار کیا جائے گا اس علم محیط کی وجہ سے کیا جائے گا تو لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وہ محیط ہے اجسام و اشخاص بھی اس کے احاطے میں داخل ہے اقوال و افعال بھی اس کے احاطے میں داخل ہے آزاد اور جواہر دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ علوم غائبہ یا امور غائبہ کو جب چاہے وہ حاضر کر دیں اب ظاہر ہے کہ جب قیامت آئے گی تو انسان کے وہ اعمال تو غائب ہی ہیں لیکن وہ حاضر کر دیے جائیں گے کہ یہ آپ کے اعمال ہیں اور یہ آپ کے ہیں تو دو باتیں ثابت ہوئی یہ نو انسان انسان یا مرد دماغ آخر سے ایک یہ کہ علم خدا بندی محیط ہے اور ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے امور غائب ہوں یا علوم غائب ہوں ان کو حاضر کر دیں یہ جب دو باتیں یو نو بول انسان سے معلوم ہو گئی تو لا تحرک بھی لسانہ کا لتا جلبی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر جو وہی آ رہی ہے وہ ہمارے علم میں آپ پر جو وہی آ رہی ہے ہم اس کو آپ کے سامنے حاضر کر سکتے ہیں جو وہی آپ پر آ رہی ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے اللہ کے علم میں موجود ہے اور جبریل امین کے چلے جانے کے بعد اس وہی کو آپ کے قلب میں موجود کر دینا تاکہ آپ اس کی خراب کر سکیں اللہ اس پر خاطر جب اللہ کے علم میں بھی وہ محفوظ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سینے میں بھی اس کو حاضر کرنے پر قادر ہے تو پھر آپ جبریل کے ساتھ زحمت کیوں کرتے ہیں جبریل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں دو ترجیحات باقی رہ گئیں وہ انشاءاللہ بات میں بھائی یہ مولوی عصمت اللہ صاحب کے چچا درمیان میں قدم بھی لکھا معلوم انگریزی بھی جانتے ہیں چچا لکھا تھا تو قدم لکھنے کی کیا ضرورت تھی مولانا عبدالوف مدنی انتہائی شدید بیمار ہیں آغا خان اسپتال میں زیر علاج ہیں آپ سب حضرات سے درخواست ہے آپ دعا فرمائے اللہ تبارک و ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر رہا تھا